آباد کیا سو جو شخص کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال اسی پر پڑے گا اور کافروں کے لیے ان کا کفر ان کے پروردگار کے نزدیک ناراضی ہی بڑھنے کا باعث ہوتا ہے اور کافروں کے لیے ان کا کفر خسارہ ہی بڑھنے کا باعث ہوتا ہے اے نبی آپ کہیے کہ تم اپنے ان شریکوں کا حال تو بتلاؤ جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پوجا کرتے ہو یعنی مجھ کو یہ بتلاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا جز بنایا ہے یا ان کا آسمان میں کچھ ساجھا ہے یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے کہ یہ اس کی دلیل پر قائم ہو بلکہ یہ ظالم اور ایک دوسرے سے نرے دھوکے کی باتیں کا وعدہ کرتے آتے ہیں یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہیں کہ وہ موجودہ حالت کو چھوڑ نہ دیں اور اگر وہ موجودہ حالت کو چھوڑ بھی دیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی ان کو تھام بھی نہیں سکتا وہ اللہ تعالیٰ بردبار ہیں اور بخشنے والے ہیں سامعین بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجئے کیجیے اللہ تعالیٰ دل کے بھیدوں کو جانتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے وسیع اور بے پایا علم کا بیان فرما رہے ہیں کہ وہ تو آسمان و زمین کی ہر چیز کے عالم ہیں دلوں کے بھید سینوں کی باتیں اللہ پر آیا ہیں ہر عامل کو اس کے عمل کا وہ بدلا دیں گے اللہ نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا خلیفہ بنایا ہے کافروں کے کفر کا وبال خود ان پر ہے وہ جوں اپنے اپنے کفر میں بڑھتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ان پر بڑھتی ہے اور ان کا نقصان اور زیادہ ہو جاتا ہے برخلاف مؤمن کے کہ اس کی عمر جس قدر بڑھتی ہے نیکیاں بڑھتی ہیں اور درجے پاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوتا جاتا ہے باطل معبودوں نے کچھ پیدا نہیں کیا اللہ تعالیٰ اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ مشرکوں سے فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جن جن کو تم پکارا کرتے ہو تم مجھے بھی تو ذرا دکھاؤ کہ انہوں نے کس چیز کو پیدا کیا ہے یا یہی ثابت کر دو کہ آسمانوں میں ان کا کون سا ساجہ ہے جب کہ نہ وہ خالق نہ ساجھی پھر تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر انہیں کیوں پکارو وہ تو ایک ذرے کے بھی مالک نہیں اچھا یہ بھی نہیں تو کم از کم اپنے اس شرک کی کوئی کتابی دلیل ہی پیش کر دو لیکن تم یہ بھی نہیں کر سکتے حقیقت یہ ہے کہ تم صرف اپنی نفسانی خواہشوں اور اپنی رائے کے پیچھے لگ گئے ہو دلیل کچھ بھی نہیں باطل جھوٹ اور دھوکے بازی میں مبتلا ہو ایک دوسرے کو فریب دے رہے ہو اپنے ان جھوٹے معبودوں کی کمزوری اپنے سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کی جو سچے معبود ہیں قدرت و طاقت دیکھو کہ آسمان و زمین اللہ کے حکم سے قائم ہے ہر ایک اپنی اپنی جگہ رکا ہوا اور تھما ہوا ہے ادھر ادھر جنبش بھی تو نہیں کر سکتا آسمان کو زمین پر گر پڑنے سے اللہ تعالیٰ روکے ہوئے ہے یہ دونوں اللہ کے فرمان سے ٹھہرے ہوئے ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھام سکے روک سکے نظام پر قائم رکھ سکے اللہ تعالی حلیم و غفور کو دیکھو کہ مخلوق و مملوک کی نافرمان سرکشی کفر و شرک دیکھتے ہوئے بھی بردباری اور بخش سے کام لے رہے ہیں ڈھیل اور محلت دیے ہوئے ہیں گناہوں کو معاف فرماتے جاتے ہیں ابن ابی حاتم میں اس آیت کی تفسیر میں غریب بلکہ منکر حدیث ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ رسول اللہ نے ایک مرتبہ ممبر پر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال گزرا کہ اللہ تعالیٰ کبھی سوتے بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ ان کے پاس بھیج دیا جس نے انہیں تین دن تک سونے نہ دیا پھر ان کے ایک ایک ہاتھ میں ایک ایک بوتل دی اور حکم دیا کہ ان کی حفاظت کرو یہ گرے نہیں ٹوٹے نہیں موسیٰ علیہ السلام انہیں ہاتھوں میں لے کر حفاظت کرنے لگے لیکن نیند کا غلبہ تھا اونگ آنے لگی کچھ جھونکے تو ایسے آئے کہ آپ ہوشیار ہو گئے اور بوتل گرنے نہ دی لیکن آخر نیند غالب آ گئی اور بوتلیں ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئیں اور چورا چورا ہو گئیں مقصد یہ تھا کہ سونے والا دو بوتلیں بھی تھام نہیں سکتا پھر اگر اللہ تعالیٰ سوتے تو زمین و آسمان کی حفاظت اللہ سے کیسے ہوتی لیکن بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ رسول اللہ کا فرمان نہیں بلکہ بنی اسرائیل کی گھڑنت ہے بھلا موسا علیہ السلام جیسا و قدر پیغمبر یہ تصور بھی کیسا کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سو جاتے ہیں باوجود یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں فرما چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو نہ اونگ آئے نہ نیند زمین و آسمان کی کل چیزوں کے مالک اللہ تعالیٰ ہی ہیں بخاری اور مسلم میں حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ سوتے ہیں نہ سونا اللہ کی شاع نشان ہے وہ ترازو کو اونچا نیچا کرتے رہتے ہیں دن کے عمل رات سے پہلے اور رات کی اعمال دن سے پہلے اللہ کی طرف چڑھ جاتے ہیں اللہ کا حجاب نور ہے یا فرمایا آگ ہے اگر اللہ تعالیٰ اس حجاب کو کھول دے تو اللہ کے چہرے کی تجلیاں یعنی شعائیں جہاں تک اللہ کی نگاہ پہنچتی ہے سب مخلوق کو جلا دیں یہ روایت صحیح مسلم ابن ماجہ مسرد احمد وغیرہ میں ہے ابن جریر میں ہے کہ ایک شخص عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا آپ نے اسے دریات فرمایا کہ کہاں سے آ رہے ہو اس نے کہا ملک شام سے پوچھا وہاں کس سے ملے کہا کعب سے پوچھا کعب نے کیا بات بیان کی کہا یہ کہ آسمان ایک فرشتے کے کندھے تک گھوم رہے ہیں پوچھا تم نے انہیں سچ جانا یا جھٹلایا جواب دیا کچھ بھی نہیں کیا فرمایا پھر تو تم نے کچھ بھی نہیں کیا کہا سنو کعب نے غلط کہا پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی اس کی اسناس صحیح ہیں دوسری سند میں آنے والے کا نام ہے کہ وہ جندب البجلی رضی اللہ عنہ تھے امام مالک رحمہ اللہ بھی اس کی تردید کرتے تھے کہ آسمان گردش میں ہے اور اسی آیت سے دلیل لیتے تھے اور اس حدیث سے بھی جس میں ہے مغرب میں ایک دروازہ ہے جو توبہ کا دروازہ ہے وہ بند نہ ہوگا جب تک کہ آفتاب مغرب سے طلوع نہ ہو یہ روایت سورن ترمیدی نے سورن ماجہ اور مسد احمد وغیرہ میں ہے و تعالی اعلم